اور اس کی قدرت کی ایک نشانی یہ ہے کہ اس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا پھر تم دیکھتے ہی دیکھتے انسان بن کر زمین میں پھیلے پڑے ہو